ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرسدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته المعين أما بعد فعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في العرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إلى قوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين اللہ جل جلالہ نے جب اس زمین پر اپنا ایک نائب بنانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو اس سے متلا کیا میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے جا رہا کہا گیا آپ اس کو نائب بنائیں گے جو اس میں فساد پھیلا دے گا خون بہائے گا درآہ لے کے آپ کی تصویر و تحمید کے لیے ہم لوگ لگے ہوئے ہیں ہماری طرف سے کوئی کوتا ہی نہیں ہو رہی تھی فرمایا میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اس کے بعد ایک امتحان لیا رب العزت نے جس میں آدم کی فوقیت جتلائی گئی جس وجہ سے اسے خلافت کا اہل قرار دیا گیا اور وہ امتحان تھا علم الاسماء کا کچھ چیزیں اللہ نے پیش کی فرشتوں کے سامنے بھی آدم کے سامنے بھی یہ کیا چیزیں ہیں آدم علیہ السلام نے ان کا نام بتلا دیا اور فرشتوں کے اندر وہ صلاحیت تھی نہیں انہوں نے اپنی آجی کا اظہار کر دیا اب یہ موضوع کافی طویل ہے علم الاسماء آخر وہ کتنا اہم علم ہے کہ وجہ خلافت قرار دیا اللہ نے جس کو آدم علیہ السلام کی ہائیسٹ کوالیفکیشن جو اللہ نے فرشتوں کے سامنے پیش کی وہ یہ کہ یہ علم الاسماء سے واقف ہے اس میں میں تھوڑا سا ذکر کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں گا یہ صلاحیت صرف ہمارے پاس ہے کہ ہم کسی چیز کا نام رکھتے ہیں اور کوئی بھی علم شروع ہی نہیں ہوتا جب تک اس کا نام نہ رکھا جائے اس کی ٹرمینالوجی جب تک نہ ہو نہ الجبرا اس میں آپ ایکس پھر یہ کہ آپ ہندسوں کے نام رکھتے ہیں ون ٹو تھری فور پھر یہ کہ آگے چل کے گیسز کے آپ نے نام رکھے ہیں پھر آگے چل کے آپ نے تیزابوں کے نام رکھے ہیں اگر نام نہ رکھے ہوں تو آپ کا کوئی فارمولہ جو ہے وہ کسی کنارے نہیں لگتا کسی طریقے سے علم و تجویز اس میں تفہیم ہے اس میں ترقیق ہے اس میں مد ہے اس میں شد ہے یہ سارے نام رکھے گئے انہی کے ذریعے علم آگے بڑھا پھر یہ کہ اگر نام نہ ہوتا تو کسی کو بتانے کے لیے کہ آپ کس سے متعلق گفتگو کرنا چاہتے ہیں اگر آپ پہاڑ سے متعلق گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو اب تو آپ کسی کے نام سامنے جو ہے وہ آپ پہاڑ کا نام لیتے سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ پہاڑ کی بات ہو رہی ہے اگر نام نہ ہوتا تو پہاڑ اٹھا کے اس آدمی کے سامنے رکھنا پڑتا یا اس آدمی کو اٹھا کر پہاڑ کے سامنے لے کے جانا پڑتا کہ میں اس کی بات کر رہا ہوں پھر اونٹ کی اگر آپ نے بات کرنی ہوتی تو یا اونٹ کو سامنے لاتے یا اونٹ کی تصویر لاتے یا اس آدمی کو ان کے سامنے لے کے جانا پڑتا آپ کو تو گویا آپ کی گفتگو چل ہی نہیں سکتی اب آپ وہ نام لیتے ہیں پرندے کا نام لیتے ہیں آپ کسی فروٹ کا نام لیتے ہیں تو اس آدمی کے ذہن میں اس کی تصویر جو ہے وہ اسکرین پہ آتی ہے اسے پتا چل جاتا ہے کہ بھائی یہ فلاں کی بات ہو رہی ہے تو علم الاسماء کتنا اہم علم مگر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رب العزت نے جس وجہ سے خلافت عطا کی ہے آدم علیہ السلام اور اس کے ان پر اعتراض یہ تھا کہ کہیں آگے چل کے ان کی نسل میں فساد نہ پھوٹ پڑے ظاہر ہے کہ اللہ کی نیابت کوئی معمولی کام نہیں ہے اس سے پہلے جو کام اللہ خود کر رہا تھا اب اس نے وہ کسی اور کو سونپ دیا تو ظاہر ہے کہ اللہ کا تو کوئی مثیل نہیں ہے اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان اس طرح سے کام کر سکتا جس طرح اللہ سنبھالے ہوئے کوئی نہ کوئی تو فرق پڑنا تھا لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ نہیں اس کے پاس علم الاسماء ہے ایک تو یہ چیز ہو گئی اب اسے آگے چل کے علم الاسماء کا نام رکھا انہوں نے فزیکل سائنس یا علم البدان العلم علمان یعنی العلم جو ہے جن سے علم وہ دو علم مل کر العلم بنتا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی رہے تو علم تو ہوتا ہے العلم نہیں ہوتا یہ نوٹ کے دو ٹکڑے ہیں دونوں مل کے ایک نوٹ بنتا العلم علمان علم الابدان و علم الادیان اب ایک ہو گیا فزیکل سائنس اور دوسرا علم الادیان جو اصل میں روح کی فیلڈ عقیدہ ہے میتھولوجی ہے اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ دو علم اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے امتحان لیا پاس ہو گئے علم الاسماء میں لیکن آگے اللہ نے چل کے دوسرا پھر امتحان لیا یہ بتانے کے لیے کہ جہاں آپ کو بھیجا جا رہا ہے وہاں آپ صرف فزیکل سائنس کا علم لے کر کامیاب نہیں ہوتے لہذا جب مقابلہ آیا ابلیس کے ساتھ تو آدم علیہ السلام ہار گئے یہاں پر اللہ یہ جتلانا چاہتے ہیں کہ ابھی ایک اور علم کی کمی ہے تم علم و اسما کے کتنے بھی ماہر ہو پی ایچ ڈی لیے ہوئے ہو لیکن اگر تمہارے پاس وہ الہدا نہیں ہے تو تم دھکے کھاؤ زمین کا نظام ہو سکتا ہے تم سنبھال لو لیکن میری رضا جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے وہ تمہیں حاصل نہیں ہو اس کے لیے کہا گیا تجربہ کروایا گیا میں فیل ہو گئے حضرت آدم علیہ السلام اور اس کے بعد جب احساس ہوا تو الفاظ کا ذخیرہ کم تھا رو رہے تھے لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیسے کن الفاظ سے معذرت کر ڈر یہ تھا کہ کہیں کچھ ایسی بات نہ کہہ دوں کہ مزید اللہ ناراض ہو جائے ان کے اندر پھٹا چلا جا رہا تھا معذرت کرنے کو لیکن الفاظ نہیں مل رہے تھے آدم ربی کلمات تو اللہ نے القاع کیا کہ ان الفاظ سے تو معذرت کر لو اللہ اندر کی بات جانتے تھے کہ معافی مانگنا چاہتا ہے لیکن پتہ نہیں کہ مجھے کس طرح راضی کرے تو وہ ربانا حضرت آدم علیہ السلام نے ان کلمات سے پھر اللہ سے معافی مانگی تو کہا گیا کہ ٹھیک ہے جائیے آپ اپنی سائٹ سنبھالیے جا کے اپنے عہدے کا چارج لے لیجیے فما یات یا کو منی ہدا اب جب آپ کے پاس میرے طرف سے وہ ہدا ہدایات گائیڈنس آتی رہے گی جس نے ان کو فالو کیا انہیں کوئی ڈر و خطرہ نہیں تو گویا ایک وہ جو علم الاسماء ہے جو بنی آدم کے جسم کے ساتھ گندا ہوا ہے جو اس کے بدن سے متعلق ہے اور ایک وہ الہدا جو اس کی روح سے متعلق ہے جو فزیکل سائنس کوئی فیلڈ ہی نہیں ہے کوئی تھرمامیٹر ایسا ایجاد نہیں ہوا کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا جو یہ بتائے کہ روح کو بخار چڑھا ہوا ہے جو بھی ایجاد ہوئی ہے وہ اس بدن سے متعلق ہے اس کو بخار چڑھا ہوا ہے اس کو فلاں بیماری لگ گئی ہے اس کو نزلہ ہوا ہوا ہے اس کو فلاں کینسر ہو گیا ہے اس کو فلاں جلدی بیماری لگ گئی ہے اس نے گاڑی چلانی ہے اس کے لیے قوانین بنانے ہیں ٹریفک کے اور دیگر پاسپورٹ اس کی تصویر لگتی ہے فنگر پرنٹس اس کے لیے جاتے ہیں تو اس سے متعلق جو علم ہے فزیکل سائنس وہ سارا اسی سے ڈسکس کرتا ہے روح ایک ایسی چیز ہے جو نہ تو اس زمین سے بنی ہے نہ اس کا علاج یہاں ہے نہ وہ ان آنکھوں سے دیکھتی ہے وہ آنکھوں کے لحاظ سے اندھی ہے وہ رستہ دیکھتی ہے اللہ کی ہدایات کی روشنی میں وہ سے گائڈ کرتا ہے دائیں پھرو بائیں پھرو سیدھے آ جاؤ اب یہ کرو اب وہ کرو یہ مت کھانا اس سے روح بیمار ہو جاتی ہے یہ مت کھانا اس سے خباست آ جاتی ہے یہ چیزیں کھاؤ یہ طیب ہیں تو اگر تو وہ اللہ کی ہدایات پر چلتی رہے تو کامیاب ہو جائے گی سیدھی سی بات ہے اگر ایک آدمی اندھا ہے اس کی اپنی آنکھیں نہیں ہیں تو رستہ تبھی پائے گا اگر کسی کہنے والے کی بات پر عمل کرے اور اگر وہ جو آواز آ رہی ہے کہ دائیں گھومو یا بائیں گھومو اور وہ نہیں گھومتا تو ظاہر ہے پھر کہیں سے گر کے اپنی ہڈی پسلی گا یہ معاملہ روح کا ہے روح کی کمیونیکیشن جب ٹوٹ جاتی ہے اللہ سے رابطہ اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے تو وہ اس بدن کی قیدی ہوتی ہے اندھی ہو جاتی ہے اسے اب کچھ نظر نہیں آتا آپ دیکھیں جب تک وہ سیٹلائٹ ہے یا اسکائی لیب ہے اس کا رابطہ اپنے مرکزی کنٹرول کے ساتھ کنٹرول روم کے ساتھ جڑا ہوا تو وہ دیکھتی ہے تصویریں بھی بھیج رہی ہے جو کچھ وہاں دیکھتی ہے وہ پیچھے ٹرانسمٹ کرتی چلی جا رہی ہے یہ جہاں چاہتے اسے گھماتے پھرتے ہیں جہاں لاتے ہیں وہاں لا کے اسے ساکت کر دیتے ہیں لیکن جب ان سے اس کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے ان کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے تو فزیکلی سارا کچھ اس کا وہاں موجود ہوتا ہے لیکن ان کے لیے وہ مردہ ہوتی ہے اس لیے کہ اب ان کے ساتھ اس کا رابطہ کوئی نہیں اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ پاکستان پر گرتی ہے یا آسٹریلیا پر گرتی ہے یا سمندر میں گرتی ہے اپنا تفریح مچی ہوئی ہوتی ہے کہ Skylab out of control ہوگا اور گرنے والا ہے اور فلاں جگہ گرا اور اس نے اتنا نقصان کیا تو جب آدمی کا رابطہ اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے آدمی کی روح کا تو وہ آدمی مردہ گنا جاتا ہے وہ روح جو ہے وہ اب اسکائی لیب ہے وہ اس بدن کی قیدی بن کے رہ گئی ہے جو اس پر حکومت کرنے آئی تھی اس بدل نے بغاوت کر دی ہے روح کو اپنا قیدی بنا لیا اس نے یہ وہاں انقلاب آتا ہے روح کی کمیونیکیشن اللہ سے ٹوٹ جاتی ہے اسی لیے قیامت کے دن جب اللہ اس آدمی کو جس کا رابطہ اللہ سے ٹوٹ جائے گا اندھا اٹھائیں گے یعنی اس کی آنکھیں وہاں نہیں بنائی جائیں گی وہ ذکری جو میری ذکر میرے ذکر سے میری یاد سے احراض کر جاتا ہے میرے ساتھ کمیونیکیشن نہیں رکھتا میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھتا وہ میں آن ذکری فائن لہو شکن بن کا تو اس کو ہم بڑی مشکل زندگی میں پھنسا دیتے ہیں اب دھکے کھاتا پھرتا ہے وہ سکون قلب نہیں ہے سکون قلب کہاں ملتا پیسے سے نہیں ملتا اچھی اچھا بستر ہو نرم بستر ہو اچھی عمارت ہو اچھا گھر ہو اچھی گاڑی ہو اولاد ہو جو بھی چیز ہو اس سے سکون قلب نہیں ملتا آدمی دھکے کھاتا پھرتا اس کے لیے لیکن جس طرح اللہ نے اس بدن کی بھوک مٹانے کے لیے ایک سنت بنائی اب ایک آدمی اپنی بھوک مٹانے کے لیے دھوپ میں لیتا رہے کہ دھوپ سے انرجی لے کر میں ریچارج ہو جاؤں میری بھوک مر جائے نہیں سنت یہ ہے کہ وہ انرجی وہ دھوپ پالک کو لگتی ہے پالک اس سے ریچارج ہوتی ہے وہ پکا کے کھاؤ تو تمہاری بھوک مٹے گی تمہیں توانائی ملے سورج سے بلا واسطہ تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا سورج سے چیز جو بھی لے رہی ہے فروٹ ہے یا وہ توانائی سورج سے لیتی ہے اور وہی سورج والی توانائی وہاں سے تمہاری طرف آتی ہے لیکن وہی بات کے اے سی سے ڈی سی بن جاتی ہے تو ایک اللہ نے سنت بنائی ہے سکون اللہ نے ان میں نہیں رکھا بلکہ برعکس معاملہ ہے یہ جتنا زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے بے سکونی زیادہ ہوتی چلی جاتی سکون کہاں ہے اللہ بے ذکر اللہ ہے اللہ سے رابطہ رکھو اللہ سے کمیونیکیشن برقرار رکھو تو کل تمہیں ملا رہے اللہ ذکر اللہ بس میں دولت سے نہیں آتا تو اللہ اسے جب اندھا کھڑا کرے گا ومن عن ذكري فإن له معيشة ذنك ونحشره يوم القيامة عاما قال رب لما حشرتني عاما وقد كنت بصيرا وہ کہتا پروردگار مجھے اندھا کیوں کھڑا کیا تو نے قد کن تو بسیرا در کے میں دیکھتا تھا پہلی دفعہ جب تو نے مجھے بنایا تھا تو میری آنکھیں تھی یہ ری اسمبلنگ میں آنکھیں کہاں گئی کالا کزال کا کا آیا تو نا فنسی کہا وہ کزال کا لیا متن تو اندھا بن گیا تھا نا میری آیات آتی تھی تھی بھول جاتا تھا آج تیری آنکھیں ہم نے بنانا ہم بھول گئے اس لیے کہ آج ان آنکھوں کی یہاں ضرورت کوئی نہیں اسی طرح ایک جگہ شاد فرمایا حال یس کا علاحم کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے سے اسے مراد کیا ہے وہ آدمی جو رب سے جڑا ہوا ہے اس کی کمیونیکیشن اس کی لائن برقرار ہے ہارٹ لائن پر لگا ہوا ہے وہ آنکھوں والا ہے وہ دیکھتا ہے وہ بصیر ہے جس کا رابطہ اس سے ٹوٹ گیا ہے وہ اندھا بصیر پھر آگے فرمایا وماس ولاموات زندہ اور مدعا برابر ہوتے کبھی نہیں ہوتے جس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہے وہ زندہ ہے وہ لائیو ہے کیا کہتے ہیں آپ براہ راست رابطہ ہو جب آپ کا تو کہتے ہیں جی لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے لائیو براڈ کاسٹ ہو رہا ہے لا الائی وہی ہے جس کی لائن رب کے ساتھ ملی ہوئی کٹ گئی ہے تو انسٹرومنٹ آپ کے پاس ہی ہوتا ہے نا کیا کرتے ہیں وہ سالات والے بل جب آپ جمع نہ کروائیں تو وہ آنکھیں وہ کان وہ دل وہ سارا کچھ آپ کے پاس موجود ہوتا ہے پیچھے سے لائن کٹ جاتی ہے مر جاتا ہے فون رب کے ساتھ جب لائن کٹ جائے آنکھیں یہی رہتی ہیں کان یہی رہتا ہے ہاتھ پاؤں یہی رہتے ہیں لیکن وہ بندہ زندہ نہیں ہو وہ الائیو نہیں ہے تو کہا کیا وہ زندہ ہوتا ہے یہ دو علم ہے ایک اندھی چیز ہے اس کو گائیڈ کرتا ہے کہ تو نے ان آنکھوں سے کام لینا ہے اسی جو میرے پاؤں ہیں جو اس بایولوجیکل یہ جو میرا بدن ہے اس کے جو پاؤں ہیں روح کے اپنے کوئی پاؤں نہیں اس نے انہیں کو استعمال کرنا ہے وہ تو دل میں ہے وہی دل پر نازل ہوئی میں بندے مومن کے دل میں ہوتا ہوں تعمل ابسار دل بلاکن چاول کو لوگ لو اور میں نبی آنکھیں اندھی نہیں بلکہ اندھے دل ہو گئے جو سینوں میں یعنی وہ جو روح دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اس کی ساری لائنیں کاٹ دی ہیں انہوں نے اب ہاتھ اس کے قابو میں نہیں ہے پاؤں اس کے قابو میں نہیں ہے شرمگاہ اس کے قابو میں نہیں ہے آنکھیں اس کے قابو میں نہیں ہے زبان اس کے قابو میں نہیں ہے اس کی ساری لائنیں کاٹ کر ہاؤس اریسٹ کر دی ہے انہوں نے بس اب اسرائیل آئے گا تو اس کی جان چھڑائے گا باقی انہوں نے اس کو ہاؤس اریسٹ کر کے رکھ دیا افلم یا سیرو الارض فتقون الحم قلوب یا کلون بیا اوادان یسمعون بیا فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور اسی لیے کہا لا بذکر اللہ تطمئن القلوب تو ایک تو وہ علم ہے جو ہمارے بدن سے ڈسکس کرتا ہے اب اس میں بھی ہوا کہ آدمی صرف اس کا نام نہیں ہے انسان جس کا نام ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے یہ بدن اور یہ روح ہم دو مانے تو تب نا یہ بدن تابے ہے یہی کی پیدائش ہے روح کا امتحان یہ ہے کہ وہ اس کو چلا کے دکھائے آپ ٹرائی نہیں دیتے گاڑی پر آپ کی ڈرائیونگ کا امتحان یہ ہے کہ اس گاڑی کو چلا کر دکھاؤ تم اپنی آنکھوں سے کام لو اگر تمہیں کوئی سگنل نظر آتا ہے ریڈ تو رکو گاڑی خود نہیں رکے گی تم نے روکنا ہے اور اس کے اندر بریک بھی لگی ہوئی گاڑی نے تم نے کروانا ہے گاڑی کو گاڑی کی مرضی پر چھوڑ دو گے تو وہ تو جا کے پول سے ٹکر مارے گی روح ڈرائیور بٹھائی گئی تھی اس بدن پر وہ لائٹیں گاڑی کی ہوتی ہیں جلانی آپ نے ہوتی ہیں کوئی نہ جلائے رات کو ٹکر مار دے خود بھی مرے گا گاڑی کا بھی بیڑا گرد کرے گا روح اگر کنٹرول کھو دے اس بدن پر وہ انچارج بنا کر بھیجی گئی اسی بدن سے اس نے کام لینا ہے یہ اس کا امتحان ہے اور جب وہ عرصہ پورا ہو جاتا ہے تو جیسے ٹرائی لینے کے بعد وہ کہتا ہے انزل اب آپ دیکھتے ہیں کیا لکھا اس نے کتنی غلطیاں لکھی ہیں مبروف کہتا ہے کہ نہیں کہتا اسی طرح جب اللہ کہے گا نا وہ آ جائے گا دور ان سوتا تم گسیب کر باہر نکالے گا فیل ہو گئے فیل ہونے کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہیں ڈرائیونگ کے لیے لائسنس نہیں ملے گا اب تمہیں یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی تم فیل ہو گئے تم کوالیفائی نہیں کرتے جو پاس ہو گیا اس بدن کو صحیح چلایا اس نے اسے آ کر بشارتیں دی جائیں گی اب سرکار آپ نے ایک بیوی ٹھیک ٹھاک رکھی تھی یا جو بھی اللہ نے آپ کو شریعت نے دی تھی آپ نے ان کے حقوق کا خیال رکھا اب آپ کو زیادہ ملیں گی آپ نے وہ جوانی سنبھال کے رکھی تھی اب آپ کو اللہ دہنی جوانی عطا کرے گا ان گھروں کے معاملے میں آپ نے اللہ کے قوانین کا خیال رکھا اب آپ کو اللہ موتیوں کے محل دے گا آپ نے رمضان میں اللہ کے احکامات کے مطابق کھایا پیا انہیں احکامات پر چلنے کے بعد آپ کو اب یہ شہد کی نہریں ہیں یہ دودھ کی نہریں ہیں یہ اس پانی کی نہریں جو کبھی خراب نہیں ہوتا تو یہ آپ کو لائسنس مل گیا اب اس بدن سے دائمی فائدہ اٹھانے کا جس طرح آپ کو لائسنس مل گیا آپ مزید گاڑی چلا سکتے ہیں نہیں تو مزید کے مقابلے پر امتحان بار بار یہاں نہیں آتا ایک ہی دفعہ وہ جو اقبال نے کہا کہ اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی یہ زیاں خانہ ہے زمین جس کا نام ہے اس میں ہر چیز پر زوال ہے لوگ کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بڑا ہو رہا ہے وہ بڑا نہیں ہو رہا تو وہ چھوٹا ہو رہا ہوتا اب اس کی زندگی یہاں کم ہوتی چلی جائے ہر دن اس کی زندگی میں سے کم ہوتا چلا جائے لوگ کہتے بڑا ہو رہا ہے وہ چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے آنکھیں ہیں دل ہے گردے ہیں ہر چیز یہاں نقصان کھاتی اپنی صلاحیت کھوتی چلی جاتی ہے یہ یہاں خانہ ہے اور اس میں امتحان تو یہ بدن اور یہ روح بدن کو صلاحیت دی گئی چلنے کی اب آپ دیکھیں جب وہ فرشتہ نکال لیتا تو آپ کہتے ہیں جی، انتقال ہو گیا ہے انتقال کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ جب ایک کے نام سے کوئی چیز ٹرانسفر کرتے ہیں دوسرے کے نام کہتے ہیں جی میں نے زمین انتقال کر دی ہے میں نے جی مکان کا انتقال کروا دیا ہے مطلب یہ کہ ٹرانسفر کر دیے اب جب ان صاحب کی ٹرانسفر ہوتی ہے یہاں سے اگر اسی کا نام محمد حنیف ہے تو وہ تو یہی ہوتا ہے ٹرانسفر کون ہوا ہے وہ جو اندر تھا بیٹھا ہوا وہ جو اس گاڑی کا ڈرائیور تھا اب گاڑی رک گئی ہے اب آپ نے اس کو ڈسپوز آف کرنا ہے کوئی کہتا ہے آگ میں جلاؤ اس کو کوئی کہتا ہے مٹی میں دباؤ اس کو لیکن ہر کوئی تلا بیٹھا کہ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں اب اس کو ٹھکانے لگاؤ اس کا مطلب ہے کہ اہمیت کس کی تھی وہ اصل ڈرائیور کی تھی اور اگر ڈرائیور ہی وہ بھول جائے ہدایات جو اسے اس نظام سے متعلق دی گئی ہیں تو گاڑی بھی مارے گا خود بھی بیڑا غرق کرے گا اگر روح اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ توڑ بیٹھے اپنی انتظامی صلاحیتیں کھو بیٹھے اس بدن کو اس ٹریفک قوانین کے مطابق نہ چلائے جو اللہ نے متعین کیا اللہ نے بھی تو روٹ پرمٹ کیا نا سراط مستقیم سیتا ہے وہ آپ کا روڈ پہ کھڑے ہو تو ٹیکسی والے کہتے ہیں اشارہ کرتے ہیں نا سیدھا سیدھا سیدھا آپ نے نہیں دس گز بھی آپ گئے دائیں جانا یا بائیں جانا کہتے ہیں نہیں سیدھا دو روپے میں سیدھا سیدھا ان ربی سے سرات مستقیم میرا رب سیدھے رستے پر بیٹھا ہوا سیدھے چلو گے تو ملے گا دائیں دم گے تو وہ نہیں ملے گا تو انسان کو کون سے روٹ پرمٹ دے کر بھیجا گیا ہے سراط مستقیم کا یہاں روٹ بہت سے ہیں ولا کا جو دیگر روٹس پہ نہ چڑھ جانا سراتی مستقیمن پتہ بھی ہو یہ میرا سیدھا رستہ ہے اسٹریٹ وے فالو ہم اس پر چلتے رہو اس کی پیروی کرتے ولا تتا بے سوبل دیگر روٹس پر نہ نکل جانا فر فرا کو من سبیر اللہ وہ تمہیں وہ رستے پر تفرق بھی بے قمان وہ تمہیں اللہ کے رستے سے ہٹا کر دور لے جائیں گے متفرق فرقہ پڑتا ہی تب ہے جب آپ اللہ کے رستے سے ہٹ جائیں ایک روٹ پر رہیں گے آپ تو کیسے فرقہ پڑے تو فزیکل سائنس وجہ خلافت آدم علیہ السلام اس کائنات کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ صلاحیت بہت ضروری تھی اس کے بغیر آپ اس زمین کو کنٹرول نہیں کر سکتے یہ کوئی بری بات نہیں ہے فزیکل سائنس کا علم وجہ خلاف انسان اس نے تسخیر کرنا اس کائنات کو سخار والا کم اس کا مطلب یہ ہے کہ کاٹا بالا کم جیسے کہا تھا اللہ نے بنی اسرائیل سے قد کاٹا لکم اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی اور المقدسہ جا کے قبضہ چھڑا لو آپ اگر کسی کے یہاں نوکری کرتے ہیں تو وہ وہاں سے جو تنخواہ لیتے ہیں وہ اللہ نے لکھی ہوئی ہے آپ اس آدمی کا قبضہ چھڑاتے ہیں آ کے وصول کرتے ہیں کتنے دھکے کھا کے آئے آپ ویزا لیا مشکلوں سے کام ڈھونڈا پتہ نہیں کیا کر کے تو وہ کروائی آپ نے اپنی تقدیر اپنا رزق آپ نے جو اللہ نے ماں کے پیٹ میں لکھا تھا آپ نے آ کر چھڑایا یہ اللہ کی سنت ہے تو اللہ نے کہا لکھ دیا میں نے قبضہ تم نے چھڑانا ہے جب نہیں انہوں نے چھڑایا کالا محرمت علیہ چالیس سال آرام کر دی اللہ نے رجسٹری جو ہے اللہ نے وہ موقوف کر دی کینسل کر دی کم لکھی ہے تمہارے لیے لیکن تم نے تسخیر کرنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ہر وہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ تم چاہو تو اس کو مسخر کر سکتے گھوڑے کے اندر رکھی ہے صلاحیت تم اسے سکھاؤ ایسا نہیں کہ تم اب ہر جاتے گھوڑے کو سیٹی بجاؤ گے انگلی سے اشارہ کرو گے تمہارے پاس آ جائے گا وہ اور تم کو اللہ نے کہا گھوڑا تمہارے لیے ہم نے مسخر کیا اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے مسخر ہونے کی تمہارے اندر رکھی ہے اسے مسخر کرنے کی تو اس کائنات کو مسخر کرو سخر اللہ تم معافی سما تو مافی لو اور دائیں تمہارے لیے چاند اور سورج بھی اس طرح ہے جس طرح چوپائے ہیں جس طرح انہیں مسخر کرتے ہو سکھاتے ہو کنٹرول کرتے ہو اس طرح تم انہیں بھی کنٹرول کر سکتے ہو ان سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہو دو چار چھ سال کے بعد ان کی لگائی اینٹوں کا رنگ اڑ جاتا ہے مسالہ ختم ہو جاتا ہے بغیر دو چار سال اسی رنگ کا نظر آتا ہے چاہے وہ شالی مار کی مینٹیننس کریں یا لال قلعے کی مینٹیننس یا مسجد محبت خان کی مینٹیننس کریں ان کے لگائی اتارے پھر دو چار سال کے بعد گر پڑتی ہیں ان کی ٹوٹ جاتی ہیں گرتی نہیں کیا مسالہ تھا ٹنوں کے حساب سے وزنی پتھر لگے ہوئے احرام مصر اور کہاں لگے وہ اوپر جا کر وہاں کس طرح چلے گئے وہ یورپ میں ریسرچ ہوئی ہے انجینئر کو باقاعدہ یہ سوال دیا گیا ہے کہ اتنا وزنی پتھر اوپر وہ لوگ کس طرح لے گئے تھے جب کبھی کرین وہ کرین بھی نہیں اٹھا سکتی اتنے وزنی ہے نو ٹن وزن اور پھر لگے ہوئے بھی اس طرح ہے کہ ان کے درمیان آپ کاربن پیپر تک نہیں پھیر سکتے اس طرح جڑ کے لگے ہوئے اب دل کہتا ہے کہ جی یہاں انہوں نے پہلے پانی بھرا اور پھر پانی میں انہوں نے پتھر اٹھا کر اوپر پہنچایا اس لیے وہ وزن کھو دیتا ہے وہ اپنا اکثریت نے جواب دیا کہ ان کے پاس جادو تھا کسی نے کہا کہ انہوں نے جنات قابو کیے لیتے یہ ان لوگوں نے کہا احمد جی نے یہاں کلچرل فاؤنڈیشن لائبریری میں یہ بات بتائی تھی انہوں نے حوالہ بھی دیا تھا کہ کوئی کہتا ہے میجک تھا ان کے پاس کوئی کہتا ہے انہوں نے جنات بہت جو ہے وہ قابو کیے ہوئے تھے وہ اٹھا کے لے گئے جو ان چیزوں کو نہیں مانتے ان کا نہیں انہوں نے پہلے پانی بھرا ہوگا وہاں پر اور پھر اس میں زور لگا کے پتھر اوپر لے گئے جب فٹ کیا کرنے کے بعد انہوں نے پانی نکال دیا ہوگا ٹپ میں سے اور آرام مصر کھڑا ہو گیا ہوگا کتنی ٹیکنالوجی تھی اللہ نے فرمایا ہے انہیں ان کے رسول کی زبان میں کہ تم ہر جگہ آبس نشانی بناتے رہتے ہو ہر جگہ آیتن تحدسون آبس نشانیاں بناتے رہتے ہو وہ تک جون مسان مسنا کس کو کہتے ہیں فیکٹری کو پتا نا آپ کو عرب ملک میں رہتے ہیں وہ تک جون مسان کاریگریاں دکھاتے ہوتے ہیں لال لکم تخلدون گویا تم نے ہمیشہ رہنا ہے تو وہ بھی سارے خوب ماہ من العلم فما اب نہ وہ علم ان کے کام نہیں آیا جب اللہ کی داروگیر ہوئی تو وہ علم ان کے کام نہیں آیا ہو سکتا ہے روٹی کپڑے کی تو گارنٹی دے دے آپ کو یہ فزیکل سائنس کا علم موافر مقدار میں آپ اکٹھا کر لیں لیکن شریعت یہ بتاتی ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس زیادہ جمع ہو گیا تو لازمن کچھ لوگ غریب ہو گئے ہیں یہ عمر فاروق کے لیے پلانوں کا فارمولہ ہے وہ فرماتے ہیں اگر ایک انسان کے پاس ناجائز دولت جمع ہوئی ہے تو یقین رکھو کہ کچھ لوگ بھوکے رہ گئے اگر والد نے اپنے چار بیٹوں کو بانٹنے کو دیے ہیں پیسے کہ مساوی تقسیم کر لو تم ایک کے پاس اگر بارہ آنے ہیں تو لازمن دو جو وہ خالی ہاتھ رہ گئے وہ چار چلانے کسی اور کہتے اس کا حق تو چار ہونے ان کے یہاں جو گائے کھاتی ہیں بٹر اور گندم جو وہ ڈمپ کرتے سمندر کے اندر مارکیٹ کو سالڈ رکھنے کے لیے اس کے نتیجے میں مرتے ہیں افریقہ میں لوگ کہتے ہیں گینگرین ہو جاتی ہے معاشرتی گینگرین وہاں وہ خون نہیں پہنچتا یہ میں ان کا حق ہے جو وہاں جا کے جمع ہو گیا ہے فرمایا لے کوئی لا یقون دولتم بین لگنیا لگ دولت تمہارے امیروں کے اندر ہی چکر نہ کھاتی پھرے وہ کوٹ نہ بن جائے بلکہ جس طرح خون سر کے بالوں کی جڑ سے لے کر پاؤں کے ناخن کی جڑ تک جاتا ہے اس طرح دولت معاشرے کے اندر گھومے سرکولیٹ ہو تاکہ گینگرین نہ ہو جہاں کی سرکولیشن رکے گی وہاں معاشرتی جو ہے وہ غربت آئے گی معاشرتی طور پر درجات ہیں کوئی تھوڑا امیر ہے کوئی زیادہ امیر ہے لیکن کسی کا رزق اللہ نے لکھا ہی نہ ہو یہ ممکن نہیں اگر بھوکا مرا ہے تو کسی نے اس کو رزق غصب کیا ہے تو بھوکا مرا ہے ورنہ رب نے لکھا ہوا تھا اور اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا اور پھر وہی لا کے تھوڑا سا وہاں جہازوں کے ذریعے پہنچاتے ہیں تو چیمپئن بنے پھرتے ہیں دنیا کے دیکھیں جی ہم کتنے ویلفیئر کے کام کرتے ہیں ہماری ریڈ کلاس فلاں جگہ پہنچاتی ہے فلاں جگہ پہنچاتی ہے تو وہاں کٹھا تمہارے والد نے کیا تھا میں اپنے گاؤں کی برانچ میں پیسے جمع کراتا ہوں ایسی انہوں نے پائپ فٹنگ کی ہوئی ہے سیدھا وہاں پہنچ جاتا ہوں ان کے یہاں پیسے یہی حال ہے کسان حیدرآباد میں کپاس کاٹتا ہے اور وہ پہنچ جاتے ہیں وہاں واشنگٹن میں کیوں یہ پانی اسی طرف کیوں جاتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میدان چلانے میں گندم زیادہ پیدا کر سکتے ہو لیکن یہ تمہاری کامیابی کی دلیل نہیں ہے اس لیے کہ کامیابی دنیا میں امیر ہو جانا کامیابی نہیں ہے کامیابی تو یہ ہے کہ تم غربت سے بھی رب کی رضا کماؤ ہمارے سے بھی رب کی رضا کماؤ لیکن آج جو میرا موضوع ہے جس کی میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ یہ علم جو ہے جدید علوم جدیدہ یہ ہر دور میں مسلمانوں نے حاصل کیے ہیں یہ ہماری میراث ہے یہ ہمارے والد آدم کی میراث ہے علم الاسماء فزیکل سائنس یہ ہر آدم کا بیٹے کا حق ہے ہمیں حاصل کرنا چاہیے ہمارے اوبائل جاگ نے حاصل کیا یورپ کو روشنی کہاں سے ملی ہماری یونیورسٹیوں کے اندر سے ملی ہمیں زمین کا پتر ہم نے ناپا ہے پہلے وہ چار مائل جو ہے وہ کم ہے آج کی اس سے آج کی پیمائش سے صرف چار میل کم ہے وہ کتر کا ہم کس کی طرح ناپا ہے انہوں نے آپ اندازہ تو علوم جدیدہ پڑھائے جاتے ہیں وہ بھی دین کا حصہ علم ہے وہ بھی علم کا اس نوٹ کا پتا ہوا ایک حصہ اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں وہ سکھائے آپ نے گھر دوڑ کروائی ہے اور پہلے پانچ نمبر کے جو گھوڑے ہوا کرتے تھے انہیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود انعام دیا کرتے تھے لیکن پازیٹو ایکٹیویٹی ہے آپ فرمایا کرتے ہیں تمہارا میزوں سے کھیلنا میرے نزدیک تمہارے نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے اس لیے کہ یہ کھیلنا مسلم سوسائٹی کے کام آئے گا تمہاری دفاع کی صلاحیت بڑھے نور الدین زنگی نے سب سے پہلے کبوتر استعمال کیا ہے بری کے لیے اسی لیے یورپ جو مجتمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوا تھا اس شخص نے ان کا مقابلہ کیا ہے ان کی حرکات کا ان کی جو ایکٹیویٹی تھی ان کی جو چلت پھر تھی ان کے لشکر کی اس سے پہلے آگاہ ہو جاتے تھے کہ کس طرف آ رہا ہے کہاں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور ایک ایک کبوتر کی قیمت ہزار ہزار دینار تھی اس وقت ان کے لیے چوکیاں بنی ہوئی تھی ان کا نسب نامہ اتنی کی موتی کتابیں کبوتروں کے نسب جو صاحب چھوٹا سا ایک مخصوص کاغذ تھا جس پر لکھتے تھے اتنا لشکر ہے فلاں طرف سے آ رہا ہے اور امید ہے کہ فلاں وقت تک فلاں جگہ پہنچ جائے گا کبوتر کے پر کے نیچے سے باندھتے تھے تاکہ رستے میں بارش ہو جائے تو یہ بھیگے نہ اور وہ کبوتر سے لے کر اڑ جاتا تھا اگلی چوکی تک وہ چوکی والا اتار کے اگلے کبوتر کو باندھ دیتا تھا وہ اگلی چوکی تک اور خلیفہ کا حکم یہ تھا کہ جب کبوتر آ کے بیٹھے منڈیر پر میرے گھر کی تو میں جس حالت میں مجھے اطلاع کرو فور وہ فوری فیصلہ کرتا یہ سب سے پہلے ان کی طرح اس طرح ہمارے یہاں ہر قسم کے علوم پڑھائے جاتے آج اگر انہوں نے سیٹلائٹ کے ذریعے آپ کے گھروں تک دسترس حاصل کر لی ہے تو ٹی وی توڑ دینا اس کا حل نہیں ہے ایک ٹمپریری حل تو ہے کہ آپ کا بچہ جب تک آپ کے تابے ہے وہ نہیں دیکھے گا یہ اس کا لیکن یہ کہ چلے سارے مسلمان توڑ دیں باقی چار ارب انسان تو ہے نا ان کا نشانہ ان سے کون کروائے گا مسلمان سارے توڑ دیں ٹی وی گھروں میں نہ رکھے ایک اب باقی پانچ میں سے چار اب باقی اور ہمارے رسول ان کے بھی رسول ہیں ہمیں اس بیماری کا ان کے لیے بھی علاج کرنا ہے انہیں چھوڑنا نہیں تو ہونا کیا چاہیے کہ آپ چڑھائی کر دیں آپ بھی سیٹلائٹ کے ذریعے اپنا پروگرام پیش کریں پیغام آپ کے پاس ہے ان کے پاس سوائے اور اس کو ملنا دکھانے کو کوئی ان کے پاس پیغام نہیں ہے پیغام تو آپ کے پاس ہے صرف چوبیس گھنٹے آپ کے قرآن حکیم کی سلائی چلتی رہے ترجمے کے ساتھ تو میں آپ کو یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ منع کریں گے اپنے بچوں کو ٹی وی میں دیکھو وہ خود بھی سب ڈیشن ٹی وی جو ہے وہ نہیں لگائیں گے ہمارے بچے مسلمان ہوتے چلے جا رہے یہ کوئی علاج نہیں ہے علاج تو یہ ہے کہ آپ بھی اس کا استعمال کریں وہ تو اقبال نے کہا نا کہ کشت نے کار کارے ہے آپ دش انٹینے کو قتل نہیں کر سکتے خوش طرح باشند مسلمان شکنی اس کو مسلمان کرو پھر اسکالرز آئے اس کے قرآن اور حادیث آئے ہر زبان میں آئے جرمن میں آئے جس زبان میں آئے فرینچ میں ہوں اور آج چڑھائی کر دو یورپ منع کرو ٹی وی توڑے کے ہمارے بچے مسلمان ہوتے چلے جا رہے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کافر روکتے تھے بچوں کو کہ کہنا تک حاضر قرآن پیغام تو تمہارے پاس ہے جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کو دیتے نہیں خود عمل کرتے نہیں ہمارے یہاں اس بچے کسی ہے جو خود کھاتا نہیں اپنا پیٹ بھرا ہوا اس کا اور کسی کو دیتا نہیں تو پیغام آپ کے پاس ہے بسم اللہ کریں پلاننگ کے ساتھ کام کریں اپنا آپ سیٹلائٹ اسٹیشن ملتے ہیں کرایہ ملتے ہیں پیسے وہ آپ کے پاس اللہ نے دیے اور قرآن ویژن اسلام ویژن آپ اسٹیشن شروع کریں آپ دیکھیں ان کے اندر اپنا تفریح مچے گی پیغام حق آپ کے پاس ہے یورپ ننگا ہو کے تھک بیٹھا ہے یہ اٹریکشن ننگی عورتوں کی ہمارے لیے ہے یورپ کے لیے نہیں ہے وہ تھک گیا ہے دیکھ دیکھ اوب گیا ہے یوز کیا ہو ہے اب وہ پردہ دار دیکھنا پیچھنا چاہتے لیکن دلیل کے ساتھ اب آپ کا کام ہے پیغام لے کر رکھو دنیا میں پیاس بہت اگر ان سے پوچھا جائے گا افریقہ میں تمہارے نظام کی وجہ سے لوگ بھوکے مرے تو ہم سے بھی پوچھا جائے گا وہ روحانی مرنے والے تمہارے اس پر جتنی مار کر بیٹھ جانے کی وجہ سے مرے دیا تم اس لیے جاتے تم ان تک پہنچاؤ اور تم لے کر بیٹھ گئے تو جو کمیونیکیشن آپ کو اللہ نے دی ہے ان تک پہنچانے کی آپ اس کے ذریعے پہنچائے ان پر اگر شیطان اسی ڈشنٹینے کے ذریعے آپ کی خوابگاہ میں آ گیا آپ کے بچے کو خراب کرنے کے لیے تو قرآن اسی ڈشنٹینے کے ذریعے ان کے گھر میں نہیں گھس سکتا مسلمان بنانے کے لیے لیکن کام تو ہمارا کیا کام ہے جتنے بھی دینی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کے اسی فیصد جو ہے وہ ان کا لٹریچر اس پر مبنی ہوتا ہے کہ طلاق کے بارے میں کیا احکامات ہیں تین طلاقیں تین ہوتی ہیں کہ ایک ہوتی ہے رفا یہ بہن جائز یا نہیں جائز سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے یا وہ اس کی رہے ہوں گے یا ان کا رد کر رہے ہیں اور کسی کے بعد لٹریچر دیکھوں گے اس طرح کسی کی توجہ ہی نہیں کہ ہمیں پیارے پر بھی کام کرنا ہے ہمیں ان کا مقابلہ اس طرح کرنا ہے خوش طرح کا سب مسلمان کنی کشتا ہے شمشیر قرآن کنی قرآن سے اس کو دبا کرو قرآن کے ذریعے سے حلال کر لو مسلمان کرو وہ بھاگے وہ ٹی وی توڑے تم کیوں بھاگتے اور بھاگو گے تو کتنی دیر بھاگو گے پیچھے تم آپ اس کو موڑ نہیں سکتے یورپ نے بڑی بڑی جنگ لڑی ہے مذہب نے سائنس کے ساتھ اسے پیچھے سے ملنے میں لے کے بعد کی سنت یہ ہے کہ جو ماں کے پیٹ سے آ گیا ہے آپ کو کتنا بھی ناپسند ہے پیچھے پلٹ کر نہیں جا سکتا آگے ہی جائے گا زمین کے پیٹ میں جائے گا ماں کے پیٹ میں پلٹ کر نہیں جا سکتا یہ سنت ہے زمین کی دودھ دہی بن گیا زندگی بھر اب وہ دودھ نہیں بن سکتا مکھن بن سکتا ہے لسی بن سکتی ہے ریڑکا بن سکتا ہے لیکن اب دودھ نہیں بنے گا یہ رب کی سنت تم اب اس چیزوں کو واپس ماں کے پیٹ میں نہیں گفیل سکتے you have to deal it with planning اس کا مقابلہ کرے مسلمان کرو سے جدید علوم کی یونیورسٹیاں اپنے یہاں قائم کرو اب ہمارے یہاں اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے بعد نو سال کے بعد ہمارا مدرسہ دیوبن قائم ہوا اس لیے کہ پہلے جتنے مدارس تھے وہ سارے انہوں نے تحس نش کر دیے صرف یو پی کے اندر سترہ ہزار مدرسے صرف یو پی کے اندر انہوں نے بند کیے اور مسلمانوں کا ریشو اس وقت ستاسی فیصد تک تعلیم تھا اٹھارہ سو ستاون میں مسلمانوں کا ریشو تعلیم کا جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے مراد پی ایچ ڈی نہیں ستاسی فیصد اور آج کتنا ہے حکومت کہتے چھتیس فیصد پتہ وہ سولہ فیصد مشکل ہو گئی تو انگریزوں نے ایک جاسوس بھیجا جان پامر نام تھا جو یو پی کا گورنر تھا اس نے کہا کہ بھائی جا کے پتا کرو یہ مسلمانوں نے ایک مدرسہ بنایا اس میں ہمارے خلاف وہ کیا پڑھا رہے ہیں لوگوں کا ہمارے خلاف تو نہیں ابھار رہے اب ان کا جاسوس گیا ہے اور اس نے جو رپورٹ دی ہے اس کے کچھ اقتباسات جان پامر لکھتا ہے گورنر ممالک کے مغربی شمالی کے ساتھ دورے میں تیس جنوری اٹھارہ سو پچہتر کو جو میں قیام ہوا گورنر نے مجھ سے کہا کہ یہاں جو میں مسلمانوں نے گورنمنٹ کے خلاف ایک مدرسہ جاری کیا ہے تم اجنبیانہ طور پر اس مدرسے میں جا کر پتہ لگاؤ کہ کیا تعلیم ہوتی اور مسلمان کس و خیال میں لگے ہوئے ہیں چنانچہ اکتیس جنوری کو اتوار کے دن میں آبادی میں پہنچا پوچھے پوچھے مدرسے میں پہنچا یہاں پہنچ کر میں نے ایک بڑا کمرہ دیکھا جس میں چٹائی کے فرش پر لڑکے کتابیں سامنے رکھے ہوئے بیٹھے ہیں اور ایک بڑا لڑکا ان کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا میں نے لڑکوں سے بیاس کیا تمہارا استاد کون ہے ایک لڑکے نے اشارے سے بتایا معلوم ہوا کہ جو شخص درمیان میں بیٹھا ہوا تھا وہی استاد مجھے تعجب ہوا کہ یہ کیسے استاد ہوگا یعنی ان کا تقریباً ہم عمر تھا یہاں سے آگے بڑھا تو ایک جگہ ایک صاحب میانا کا نہایت خوبصورت بیٹھے ہوئے تھے سامنے بڑی عمر کے طلبہ کی ایک کتار تھی قریب پہنچ کر سنا تو علم مسلس کی بحث ہو رہی تھی انجینئرنگ پڑھائی جا رہی تھی علم مسلط کی جیومیٹری تھی علم مسلط کی بحث ہو رہی تھی میری حیرت کی امتحان نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ علم مسلط کے ایسے ایسے عجیب اور مشکل قاعدے بیان ہو رہے تھے جو میں نے کبھی ڈاکٹر اسپرنگل سے بھی نہیں سنے تھے یہاں سے کا دوسرے دالان میں گیا تو دیکھا ایک مولوی صاحب کے سامنے طالب علم معمولی کپڑے پہنے بیٹھے ہیں یہاں اقلیدس کے چھٹے مقالے کی دوسری شکل کے اختلافات بیان ہو رہے تھے اور مولوی صاحب اس بردستگی سے بیان کر رہے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اقلیدس کی روح ان میں آ گئی میں منہ تک اسی دوران میں مولوی صاحب نے جبر و مقابلہ تاج ہنٹر سے مساوات درجہ اول کا ایک ایسا مشکل سوال طلبہ سے پوچھا کہ مجھے بھی اپنی حساب دانی پر پسینہ آ گیا اور میں حیران رہ گیا کہ بعض طلبا نے جواب صحیح نکالا یہاں سے اٹھ کر میں تیسرے دالان میں پہنچا ایک مولوی صاحب حدیث کی موٹی سی کتاب پڑھا رہے تھے اب آگے کافی بار لکھنے کے بعد یہ نائن پیجز ہیں آگے فرماتے ہیں یہاں سے میں ایک زیلے پر چل کر دوسری منزل پر پہنچا اس کے تین طرف مکلف مکان تھے بیچ میں ایک چھوٹی سی سینچی تھی جس میں دو اندے بیٹھے بڑبڑا رہے میں یہ سننے کے لیے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں دبے پاؤں کے پاس گیا تو معلوم ہوا کہ علم حیت کی کسی کتاب کا سبق یاد کر رہے یہ ایسٹرالوجی کی بات ہو اتنے میں ایک اندر نے دوسرے سے کہا بھائی کل کے سبق میں شکلیں روسی اچھی طرح میری سمجھ میں نہیں آئی اگر تم سمجھے ہو تو بتلاؤ ایک اندر دوسرے کو کہتا دوسرے اندر نے پہلے دعوی بیان کیا تھوڑی بیان کی اور اس کی ہتھیلی پر لکیریں کھینچ کر ثبوت شروع کیا پریکٹیکل اس کے ہاتھ پر بنا رہے پھر جو آپس میں ان کی بحث ہوئی تو میں دنگ رہ گیا اور مسٹر بریگر پرنسپل کی تقریر کا سامان میری نظروں میں پھر گیا پھر آگے وقفہ ہے کہتا ہے میری تحقیقات کے نتائج یہ ہیں کہ یہاں کے لوگ تعلیم یافتہ نیز چلن اور نائب سلیم تباہ ہیں کوئی ضروری فن ایسا نہیں جو یہاں نہ پڑھایا جاتا ہو جو کام بڑے بڑے کالجوں میں ہزاروں کے سرفے سے ہوتا ہے یہاں ایک مولوی چالیس روپے میں کرا رہا ہے مسلمانوں کے لیے اس سے بہترین کوئی تعلیم گاہ نہیں ہو سکتی اور میں تو یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی یہاں تعلیم پائے تو نفے سے خالی نہیں انگلستان میں انڈوں کا اسکول سنا تھا مگر یہاں آنکھوں سے دیکھا کہ دو انڈے تب تحریر اقلیت کی شکلیں کفے دست پر اس طرح ثابت کرتے ہیں کہ باور شاید مجھے افسوس ہے کہ آج سر ولیم میور موجود نہیں ہے ورنہ بکامال شوق و ذوق اس مدرسے کو دیکھتے اور طلباء کو انعام دیتے یہ دو دن میں پڑھایا جاتا ہے کہاں سے آئے تھے وہ پڑھانے والے کوئی انگریزی کالجوں میں جا کے پڑھے ہمارے یہاں ہوا نا یہ سارا کچھ آج کیوں نہیں ہو سکتا آج ہم اپنے بچے کو دھکیل دیتے ہیں چیکوسلواکیا یا ہنگری یا امریکہ یا برطانیہ نتیجہ کیا ہوتا ہے فزیکل سائنسز آ جاتی ہیں علم الہدا چلا جاتا ہے وہ جو کوٹ ہوا ہوا تھا برائے نام وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اقبال نے کہا کھلے ہیں سب کے لیے گرمیوں کے نہ خانے علوم تازہ کی سرگرمیاں گناہ نہیں اسی سرور میں پوشیدہ موت بھی ہے تیری تیرے بدن میں اگر سوگے لا الہ نہیں کھلے سب کے لیے جاؤ لیکن یہ لا الہ کا جوہر ضائع کر کے نہیں آنا اس کے ساتھ اس کو بچا کر میں علم حاصل کرنا ہے یہ دونوں علم ہونے چاہیے نہ صرف علم ابدان فزیکل سائنس کا علم علم ہے نہ صرف یہ علم ہے دونوں مل کر العلم بنتے اسی طرح اکبر اللہ نے کہا اکبر آبادی بار لا تھا کوئی عام عام یہ سمجھتے کہ جیسے خدا واسو کا ڈار تو اچھی بات نہیں ہے وہ ہم نے پڑھا دیکھا تھا میجسٹریٹ رہے اکبر اللہ آبادی فرماتے ترقی پاتے ہیں لڑکے ہمارے نورے دیکھ ہو کر رہے یہ کیا اندھیر ہے بجھ لیتے ہیں تو یہ چمکتے ہیں میرا ایمان بجھتا ہے تو انجینئر بنتا ہے بغیر اس کے نہیں بن سکتا نور دیر کھوتا ہے تب یہ فلسفی بھی بنتا ہے بزار کیوں نہیں بن جاتا ترقی پاتے ہیں لڑکے ہمارا نور دیر کھو کر یہ کیا اندھیر ہے بج لیتے ہیں تب چمکتے ہیں اپنے بھی یونیورسٹیاں کام کرو نورا ایمان بھی بچائے رکھو اچھا مسلمان بھی ہو اچھا ڈاکٹر بھی ہو اچھا مسلمان بھی ہو اچھا انجینئر بھی ہو اچھا مسلمان ہو اچھا فلسفی بھی ہو اچھا مسلمان ہو تو اچھا چیف جسٹس بھی ہو وہاں دیکھتے ہو وہ سب سے پہلے اسکریپر سے وہ پہلا رنگ اتارتے پھر اپنا کوٹ کرتے ہیں پھر تم ان کے سامنے عدالتوں میں کھڑے ہو کر قرآن و حدیث پڑھتے ہو وہ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں انسانی حقوق کی بنیاد بنیاد پر ہر پاکستانی شہری کا یہ حق ہے کہ اپنا نکاح خود کرے جنس کی بنیاد پر کوئی تمیز نہیں برتی جائے گی عورت بھی اپنے نکاح کی اسی طرح مختار ہے جس طرح مرد مختار ہے ایز اے پاکستانی سٹیزن عورت بھی اپنا نکاح خود کر سکتی ہے اگر آ حضور وسلم فرماتے کہ عورت کا نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوتا سیب و تم نے نفسا اور طلاق یافتہ عورت یا شوہر جیدہ عورت اپنے نفس کی مالک ہے اس لیے کہ وہ ایکسپیرینسڈ ہے اسے پتا چل رہا ہے شور نام کی بلا کیا چیز ہوتی ہے صرف شکل سب کچھ نہیں ہوتی وہ ڈیل کر کے طلاق لے کے ایک دفعہ اشیانہ اجاگر اجاڑ ہے لہٰذا اب وہ انتخاب کرے گی تو پچھلے تجربے کی بنیاد پر کرے گی اور کماری لڑکی تو صرف صورت دیکھے گی وہ تو اسی جذبے میں بہ جائے گی اور بیڑا غرق کر لے گی اس کا ولی جو کچھ سوچے گا یہ دونوں کو کمپرومائز سے ہوتا ہے صرف ولی سے باندھ دے اپنی مرضی سے یہ بھی جائز نہیں ہے صرف عورت اپنی مرضی سے چلی جائے یہ بھی جائز نہیں ہے دونوں گرم طے کریں گے بلاؤ سے ایک دوسرے کو قائل کریں گے اور ان کی مرضی سے پھر نکاح ہوگا لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کو پڑھایا ان کے جہاں جہاں وہ بج کر رہا ہے اب پڑھتے پیمے کے آگے میں بجاتے ہو بھینس کے آگے میں بجاتے ہو آپ کو کیا سمجھیں اپنے یہاں تم لا کالجز اور لال یونیورسٹیاں کیوں نہیں بناتے تمہارے یہاں بار لا اطلاق کیوں نہیں پیدا ہوتے وہ عمر فاروق کی متا کہاں گئی ہے وہ عدلیہ کہاں گئی ہے تو اگر آپ اس علم سے بھاگیں گے تو ان کے پڑھائی ہوئے آپ حکومت کریں گے اس کو فیس کریں اپنے یہاں سے قائم کریں اور اس کا مقابلہ کریں ان کے ڈیشن ٹیموں سے بھاگ کر تم کہیں نہیں جا سکتے تم اپنے گھر میں نہ دیکھنے دو گے تو وہ باہر نکلے گا بازار میں جا کے دیکھ لے گا کسی کے یہاں ہوٹلوں پہ جا کے دیکھ لے گا اب تم اسے ہار کا ٹانگا نہیں بنا سکتے اب تو یہ ہے کہ اس کے آلٹرنیٹ دو تم دوست اب اس کے لیے قرآن جیون تمہیں کرنا پڑے گا تمہارے پاس فرمایا بھی ہے تمہارے پاس وسائل ہیں اس کا مقابلہ کرو کائنی آپ دیکھیں چوبیس گھنٹے کی نشریات آپ کا پی ٹی وی بھی افورڈ نہیں کر سکتا چوبیس گھنٹے کے اندر اس نے جو اسٹار ٹی وی سے لیا ہے تو وہ کچھ گھنٹوں کے لیے اس نے لیا ہے اور وہ چوبیس گھنٹے دیتے ہیں پاس پیش کرنے کو کیا ہے کچھ بھی نہیں اسلام کے نام پر دو نمبر پیش کر رہے ہیں وہ اور یورپ کے اندر میں نے کیا کیونکہ پیاس ہے لوگ اس نظام سے تنگ لہذا یہ دو نمبر کے بلیک مارکیٹ میں جا کے لوگوں کو اسلام کے نام پر قادیانی بنا رہے ہیں اور قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑیں گے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ میرے نام پر لٹتے رہے غلام احمد قادیانی مصطفیٰ کے نام پر لوگوں سے بات لیتا رہا اور تم اپنے رفا جدین کے پیچھے لگے رہے اس کو تم ختم نہیں کر سکتے رفا ادین کا مسئلہ ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے تمہیں کس طرح پڑھنی چاہیے یہ چیزیں تم حل نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ تو صحابہ میں چلی آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اللہ چاہتا ہے کہ مصطفیٰ کی ہر سنت کو قیامت تک دیکھتا رہے اسے اچھی لگتی ہے تم انہیں ختم نہیں کر سکتے آج عمر کو جا کے کیسے رکھا جدین کرواؤ گے مسئلہ تو یہ ہے اگر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میرے فاروق جنتی ہیں وہ حضور نے اس کی گارنٹی دی ہے اچھا مبتہ بچتا میں کہنا اور وہ دیکھتا کہ وہ رضا یہ بیان کیے بغیر جنت میں چلے گئے ہیں تو یہ کے بغیر تمہاری نماز میں جس آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا بغیر بٹن کے کرتا پہنے ہوئے انہیں کہنے والے نے یہ کہا کہ میں نے دیکھا کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک کرتے کے بٹن باندھے نے کہا جو تو نے دیکھا ہے تجھ پر اس پر چلنا واجب ہے میری آنکھوں نے بٹن کھلے دیکھے ہیں مجھے تو یہ پوچھ ہوگی گی کہ تو اس پہ چلا یا نہیں چلا جو تو نے دیکھا مصطفیٰ انہوں نے ساری زندگی بٹن نہیں لگایا تم یہ مسئلہ ختم نہیں کر سکتے نتیجہ کیا ہوگا وہی جو عیسائیوں کا ہوا تھا عیسائی مذہب کا ہوا مسلمانوں نے اسپین کا محاصرہ کیا ہوا تھا پارلیمنٹ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا اندر بحث ہو رہی تھی کہ سوئی کے ناکے پہ کتنے فرشتے آتے ہیں اور عیسا کی پیدائش کے بعد بھی مریم کماری کہلا سکتی ہیں کہ نہیں کہلا سکتی اس پہ بحث ہو رہی اب یہ ہے سر تمہارا اقبال اچانک یہی ہے ڈوبنے والی یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم تیری جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کا ذہن تھوڑا فوکس چھوٹا ہو جاتا ہے ذرا ذرا سی بات پہ وہ جگڑتا ہے اٹھا کے پلیٹ پھینک دیتا ہے صدیوں رات کے سالوں کے رشتے توڑ دیتا ہے بڑھا ذرا سی بات پر یہ بوڑھے کی جنجلات یہ امتوں کی جنجلات آپس میں گلے پڑنا چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک دوسرے کو کاپر قرار دے دینا ہمارا سارا لٹریچر اس پر مبنی اور دشمن کا ہے کرا پھرتا ہے آپ دنیا میں ایک نمبر ساری دنیا کو بتا دیں آپ کے پاس سوچ رہے ہیں اسی سیٹ لائٹ کو استعمال کرے نا اسی ٹی وی کا استعمال کرے جس کو وہ استعمال کر رہا ہے اب کوئی مانے یا نہ مانے حضور آپ کا غریبان نہیں پکڑیں گے حضور ہم نے ایک نمبر دنیا کے سامنے لا کے رکھ دیا تھا اب اگر کوئی جان بوجھ کے دو نمبر لیتا ہے تو ہماری کوئی لیکن یہ کہ آپ نے پہنچایا ہی نہیں تو پوچھ ہوگی ایک جھوٹا آدمی جو ہے وہ نبی کے نام پر ڈاکے مار رہا ہے انسانوں پر اور اسلام کے نام پر کافر کر رہا ہے آپ کو اور ساری امت اتنی پیسے والی ہے ہوئی ہے ان کی تعداد کتنی ہے دس پرسینٹ ہر کاجانی لیتا ہے دیتا ہے وہاں اپنی انکم کا بچت کا نہیں انکم کا دس فیصد دیتا ہے اسی سے وہ چلا رہے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹارگیٹ بنائیں بھائی کوئی پروگرام سامنے رکھیں اور دیکھیں کتنے کہاں کہاں سے آ رہے ہیں ان کو بھی اینالائز کریں اور پھر ان کا علاج بھی ڈھونڈیں یہ کام ہے فزیکل سائنس آپ کی بھی میرا بھی آدم کے بیٹے ہیں وہ بھی آدم کے بیٹے ہیں وہ اس کو لیے وہ بڑھا رہے آپ کے پاس تو دو ہیں وہ الوداع بھی اور فزیکل سائنس آپ کے پاس کتنی صلاحیتیں جتنی صلاحیتیں آپ کو اللہ نے دی ہیں میں دعویٰ کروں کہ اور کسی کے پاس نہیں ہے تو ٹھیک ہوگا آپ کو پتا وہاں ناسا میں اکثریت مسلمانوں کی ہے تین پاکستانی دو ایجپشن ہیں فلپس جہاں پہ یہ سارا کچھ بنتا ہے وہاں پہ آٹھ سائنسدان مسلمان ہیں ان کے لیے مسٹر فلپس جونیئر نے اتنی بڑی مسجد بنا دی ہے ان کے لیے وہاں پہ تو آپ کے اندر ساری صلاحیت القیر خان بھی آپ ہی کے یہاں سے چتائیوں پر پڑھ کے گیا ہے نا صلاحیت ہے اگر کوئی کہتا ہے نہیں ہے تو جھوٹ ہے آپ ان کا مقابلہ کریں آپ کے اندر بھی کام ہاتھ بنانے والے بندے بیٹھے ہوئے ہیں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے ٹارگیٹ دیں اس کون کو تو آپ کو پتا پھر اللہ کے فضل سے یہ کر کے دکھاتی ہے